لي الأرض مساجدا وطهورا وأهلت لي وأرسلت إلى الخلق كافة بي النبيون صدق الله مولانا وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا وہی روئے زمین پر آج تھا تقریب کی دنیا یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ فلاطوں کی خرد سکرات کی دانش تھی افسانہ غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق پر کسا کن سیلاب نور آیا جہان کفر باطل میں صداقت کا ظہور آیا حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا شہن شاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلی آیا صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا میرے بات پر احترام قابل صد احترام علماء کرام اسلام آباد کے غیور مسلمانوں آج کا یہ تاریخی اجتماع جو کراچی کمپنی میں سپاہ صحابہ اور سپاہ صحابہ اسٹوڈنٹس کے زیر اہتمام اس عظیم الشام پارک میں منعقد ہو رہا ہے اس میں آپ حضرات کی ہزاروں کی تعداد میں شرکت باعث سعادت ہے آج سات اگست نو ربیع الاول انیس سو پچانوے کا یہ پروگرام آپ کی والہانہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و الفت کی زندہ مثال ہے اس اجتماع کے انعقاد میں اسلام آباد اور پنڈی سپاہی صحابہ اسٹوڈنٹس کے طلباء اور سپاہی صحابہ اسلام اسلام آباد کے علماء نے نہایت محنت اور کاوش کے ساتھ اعلی کردار ادا کیا اس سلسلے میں حافظ محمد نواز صاحب اور علاقہ اور ان کے رفقا اور علاقہ کے تمام تاجران کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس عظیم شان کانفرنس کے انعقاد پر ان کے لیے دعا گو ہوں کانفرنس کا عنوان ولادت مصطفیٰ ہے سیرت طیبہ ہے انجمن تاجران کے صدر راج محمد عباسی صاحب نے اور میرے بڑے ہی پیارے بھائی علامہ شعیب ندیم مولانا محمد احمد لدھیانوی ڈاکٹر خادم اور دیگر علماء نے اور طاہر جنوی صاحب کے نغموں اور نعتوں نے آپ کے جذبات کو کسمسایا ہے آپ کے جذبات کو تازہ کیا ہے حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ ایک اتھا گہرائیوں والا سمندر ہے جس میں غواسی کر کے بڑے بڑے لوگوں نے چاہا ہے کہ ہم موتی نکالیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکتا دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے یہ کہا گیا ہو کہ تھکی ہے فکر رسا مدا باقی ہے توجہ ہے کوئی دنیا کے اندر ایسا انسان چشم فلک میں نہیں دیکھا بڑے بڑے مسلم و مربی بھی دنیا میں آئے لیکن مجھے کوئی شخص یہ بتائے کہ کوئی ایسا انسان بھی گزرا کہ جس کی شان میں ایک آدمی چالیس ہزار اشعار لکھتا ہے اور چالیس ہزار اشعار کے آخر میں جو لفظ کہتا ہے وہ یہ ہے کہ تھکی ہے فکر رسا مدا باقی چالیس ہزار اشعار لکھے ہیں عربی میں ایک شاعر اور آخری شیر کیا لکھا کہ تھکی ہے فکر رسا مدا باقی ہے اور قلم ہے آبلا پا مدا باقی ہے اور ورق تمام ہوا مدا باقی ہے اور تمام عمر لکھا مدا باقی ہے لکھا مدا باقی ہے بڑی بڑی کتابیں بڑے بڑے دیوان نعتوں کے دفتر ارمان دنیا میں آئے لیکن آخر میں ہر ایک نے یہی کہا بادل خدا بزرگ ہی کس کا مختصر کسی نے کسی طرح خراج تاثیر پیش کیا مثلاً مولانا مناظر حسن گیلانی نے کتاب لکھی ہے نبی الخاتم اس کتاب کے ڈیڑھ سو صفحات ڈیڑھ سو صفحات میں ساڑھے چار سو عنوانات اور امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے کہ ایک ایک عنوان پر میں ساری ساری رات تقریر کر سکتا ہوں اور وہ کتاب کسی باضابطہ تصنیف کا شاہ نہیں ہے انہوں نے تو نماز عشاء کے بعد ایک آدمی کو خط لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پر نماز نماز فجر کا وقت آ گیا اور خط جب مکمل ہوا تو کتاب مکمل ہو گئی اور اس کا جو پہلا لفظ ہے میں کہتا ہوں دنیا میں بڑی کتابیں لکھی گئی لیکن حضور کی شان میں جو کتاب نبی الخاتم ہے اس کا کوئی جزب اور وجہ پیش نہیں کر سکتا میں نے زبر علی خان کا وہ شیر بھی پڑھا اور سنا جس نے رسول اللہ کے شہر مدینہ میں کہا تھا کہ دیار یسرم میں گھومتا ہوں نبی کی دہلیز چومتا ہوں پاؤں گا نہیں ذوق گیارہ بج گئے میرے لگ رہا ہے تھک تھک گئے ہو اگر آپ جانتے رہے تو انشاءاللہ بات بھی نہیں ہوگی اور آپ کی سمجھ میں بھی اللہ آئے توجہ ہے توجہ ہے اسلام آباد میں چونکہ جلسے شروع ہوتے ہیں مغرب کے بعد اور یہاں گیارہ بجے دس بجے لوگ سو جاتے ہیں یہ مرکز کا علاقہ ہے لیکن آپ کا یہ جذبہ کراچی کمپنی والوں کا بہت خوبصورت ہے کہ ساری رات بات سنیں گے دیکھتے ہیں آپ کیا سنتے ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں ہے توجہ تو ظفر علی خان نے کیا کہا مدینہ کے شہر میں کہا بہار یسرم میں گھومتا ہوں نبی کی دہلیز چومتا ہوں اور شراب عشق پی کر میں جھومتا ہوں رہے سلامت پلانے والا عشق کا ایک یہ انداز ہے اور محبت کا ایک یہ انداز ہے جسے فانی بدایونی نے کہا کہ بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی اس کو محبت کا ایک یہ انداز ہے جو رسول اللہ کے شہر میں مولانا قاسم نوتری نے کہا تھا کہ میرے آقا کا مجھ پہ تو اتنا کرم تھا بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے یہ اتنا کرم کیوں یہ کیا سلسلہ ہے نشا رنگ لایا پلانے سے پہلے اور اس کو محبت کا ایک یہ بھی انداز ہے جو سید حسین احمد مدنی نے جب ان کو مالٹا کے لیے گرفتار کیا گیا تو خطاب کیا تھا نبی کے روزے کو کر کے کہ دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر اور سلامت رہے تیرے روزے کی جالی ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ذر ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلال اپنا اپنا انداز تھا لیکن میں کہتا ہوں سارے اندازوں سے یہ مختلف انداز ہے اس کو مولانا مناظر حسن گیلانی نے نقل کیا مولانا مناظر حسن گیلانی کو یہ بہت ہوئی کہ ان کی داڑھی سفید تھی اور ان کے چہرے پر کپڑا ڈالا گیا اور چند منٹوں کے بعد کپڑا ہٹایا تو داڑھی کالی تھی بیوی نے کہا یہ کیا ہوا انہوں نے کہا انہوں نے دعا مانگی تھی اللہ میں نبی کے عشق میں کہتا ہوں کہ مجھے بڑھاپے میں قبر میں نہ اتارنا انہوں نے کہا دعا قبول ہو گئی فوت ہوئے تو داڑھی سفید تھی قبر میں اترے تو کالی تھی اور کتاب کہاں سے شروع کی توجہ کریں مولانا مناظر اسد گیلانی کی کتاب ہے نبی الخاطر میں پڑھتا ہوں تو وجد میں آ جاتا ہوں حیران ہو جاتا ہوں پریشان ہو جاتا ہوں الفت و محبت میں کسمسانے لگتا ہوں جذب و کیف میں میرے دکھ اور کرب میں اور پیغمبر کے عشق اور محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے جب میں یہ لفظ پڑھتا ہوں انہوں نے کتاب کہاں سے شروع کی انہوں نے لکھا کہ یوں آنے کو تو سب آئے کھجور کے عشق میں لکھا کیا ہے کہاں سے کتاب شروع کی کہ یوں آنے کو تو سب آئے لیکن جو بھی آیا وہ جانے کے لیے آیا لیکن مکے میں ایک ایسا آیا کہ وہ آنے کے لیے آیا وہ آیا تو آتا چلا گیا وہ بڑا تو بڑھتا چلا گیا وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا وہ اٹھا تو اٹھتا چلا گیا وہ چھایا تو چھاتا چلا گیا اس کو محبت کا ایک یہ بھی انداز ہے اور اس کو محبت کا ایک یہ بھی انداز ہے جس کو بڑے بڑے لوگوں نے جس کی محبت اور عشق کو عام کیا ہے اور میرے پیر و مرشد شیخ الد مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ نے جس انداز کو پسند کیا مولانا اخلاق حسین دہلوی نے لکھا کہ شیخ الہند نے جنت کو خطاب کیا حضور کے عشق میں جنت کو خطاب کر کے کہا کہ اسلام آباد کے عاشقوں کو پیغمبر سے محبت کرنے والوں آؤ دنیا کے سارے دیوان سارے اشعار ساری نعتیں ایک طرف رکھ کے ذرا اس شعر کو بھی دیکھو محبت کے اس انداز کو بھی دیکھو پیار کے اس ولولے کو بھی دیکھو اس کے اس جذب اور قید کو بھی دیکھو کہ جنت کو خطاب کر کے کہا کہ اے جنت توجہ کی تجھ میں ہورو قصور رہتے ہیں تجھ میں ہورو قصور رہتے ہیں میرے مانا ضرور رہتے ہیں میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں میرے بھائیوں قرآن پاک کا وہ کون سا لفظ ہے جس میں میرے نبی کی شان نہیں ہے میں آگے بڑھتا ہوں دنیا کی کون سی رانائی ہے جس سے میرے پیغمبر کا حسن ٹپکتا نہیں ہے کائنات میں کون سا کمال ہے جس کی بنیاد میرے نبی کے پاؤں کے صدقے سے نہیں آئی دنیا میں کون سی عظمت ہے جس عظمت کے پیچھے میرے پیغمبر کا جود و سخاوت نہیں ہے کائنات کا کون سا ایجاد ہے جو پیغمبر کے حسن سے نہیں آیا ہے رانائی حسن کی ہو ملاحت و صباحت جمال اور کمالات ہوں ان سب کے پیچھے میرے نبی کا اعجاز ہے قرآن پاک میں ساری آیتوں میں میرے نبی کی شان ہے سارے الفاظ میں میرے نبی کا حسن ہے کائنات کے سارے کمالات کے پیچھے میرے نبی کا کمال ہے اگر میں غور کروں اگر آپ بھی غور کریں اگر آپ ذرا آگے بڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ سورج کی روشنی کے پیچھے میرے نبی کا میرے نبی کا حسن ہے چاند کی رانائی کے پیچھے میرے نبی کے کمالات ہیں ستاروں کی انجمن کے پیچھے میرے نبی کا حسن ہے پھولوں کی مہک کے پیچھے میرے نبی کی خوشبو ہے اور تاروں کی لہر کے پیچھے میرے نبی کی عظمت ہے اور کائنات میں جتنا حسن ہے وہ میرے نبی کے صدقے سے ہے دنیا کا سارا وجود میرے کملی والے کے توفیل سے ہے قرآن کی ساری وجہ میرے پیغمبر کی وجہ سے ہے احادیث کے سارے کمالات میرے نبی کی وجہ سے ہے اور فقیروں کی ساری فقات میرے نبی کی وجہ سے ہے خطیبوں کی خطابت میرے نبی کی وجہ سے ہے مفکروں کا فکر میرے نبی کی وجہ سے ہے کائنات کے سارے کمالات میرے نبی کی وجہ سے ہے تیرا دنیا میں چلنا میرے نبی کی وجہ سے ہے تیرا یہاں آنا میرے نبی کی وجہ سے ہے تیری غلامی میرے نبی کی وجہ سے ہے امام ساری دنیا میں آئے تو محمد کی وجہ سے فقیر آئے تو نبی کی وجہ سے امام آئے تو نبی نبی کی وجہ سے تارک ابن زیاد آیا تو نبی کی وجہ سے خالد ابن ولید آیا تو نبی کی وجہ سے ابو و آیا تو نبی کی وجہ سے کیسا گیا نبی کی وجہ سے کسرا کے کنگرے توڑ دیے گئے نبی کی وجہ سے ظلم کی کی سیاحت ختم ہوئی تو نبی وجہ سے عدل کا مینا برسا تو نبی کی وجہ سے اور فقیروں کو بادشاہت ملی تو نبی کی وجہ سے فارس سے سلمان آیا تو نبی کی وجہ سے روم سہیب سے آیا تو نبی کی وجہ سے اور سلمان فارس سے آ کر سرداری کر گیا نبی کی وجہ سے اور خود آپ آپ کے حقیب کیا میرا تھی جس نے مرتبہ کو مزید ہاتھ رکھ دیا دنیا کے لوگوں الفاظ ختم ہو گئے ختم ہو گئی ڈکشنری مٹ گئی میرے پیغمبر کی پاؤں کی خاک کا حسن کوئی کھینچے تو صحیح لائے تو صحیح اور اس لفظ پہ غور کر جو میں نے پڑھا ہے ایک یہ ہے کہ میں نبی کی شان اپنی زبان سے بیان کروں میں نبی نبی کسان فرشتوں کی زبان سے لاؤں نبی کسان کسی فقیر امت کی زبان سے لاؤں لیکن میں آج چاہتا ہوں کہ شان نبی کی ہو زبان رحمان کی ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے لفظ پہ غور کر میں اس لفظ پہ کی تشریح کرنا چاہتا ہوں جو میری بسات میں ہے وما ارسل اللہ کا اللہ رحمت اللہ ومار ومارس رحمت اللہ للعالمین آپ نے یہ آیت ہزاروں نہیں لاکھوں مرتبہ سنی ہوگی اس کے معنی پہ غور کیا ہوگا لیکن اس پورے مجمے میں مجھے کوئی بتائے کہ رحمت کا معنی کیا ہے میں چاہتا ہوں آج اس گتھی کو کھول دوں آج اس اس نقطے کو وا کروں آج اس دریچے کو کھولوں اور اس دریچے کے اندر سے رحمت کی ساری رانائیاں تمہاری جھولی میں ڈال دوں کہ رحمت کہتے کس کو ومار صلاح کا اللہ رحمت عالمی ہم نے تجھے جہانوں کے لیے رحمت بنایا کس کے لیے بنایا جہانوں کے لیے اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ومار صلاح کا اللہ رحمت اللہ کہ تجھے جہان کے لیے رحمت بنایا میرا نبی تب بھی دنیا میں سب سے بڑا تھا لیکن جہانوں کے لیے کیوں کہا کور عقلوں کے لیے کہا اندھے لوگوں کے لیے کہا کہ جو جہان آسمانوں پر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں سے میرے نبی کی رحمت کو علیحدہ کر دیا جائے جو آس آس جو, جو جہان زمین کے نیچے ہے وہاں سے بھی میرے نبی کو دور نہیں کیا جا سکتا ومار صلاح کا اللہ رحمت اللہ عالم کے جہان کے لیے رحمت حالانکہ میرے پیغمبر سے پہلے اور بھی نبی آئے کسی کے لیے عالم کا لفظ نہیں بولا گیا عالم عالم کہتے ہیں جہان کو جہان کا لفظ آدم کے لیے نہیں آیا نو کے لیے نہیں آیا وہاں علاقے کا لفظ آیا بستی کا لفظ آیا قوم کا لفظ آیا شہر کا لفظ آیا اپنے ملک کا لفظ آیا اپنی دھرتی کا لفظ آیا اپنے زمانے کا لفظ آیا لیکن جب محمد مصطفیٰ کی باری آئی تو عالم نے ہی کہا عالمین کہا ہے جہانوں کے لیے رحمت ہے جتنے بھی دنیا میں جہان ہیں کتنے جہان ہیں جاؤ لغت کی کتابیں اٹھا کر دیکھو لوگ کہتے ہیں علماء کہتے ہیں اٹھارہ ہزار جہان اللہ نے دنیا میں بنائے اٹھارہ ہزار جہان ایسے جہان جہان جو تیرے تصور میں نہیں ہے میرا نبی تو وہاں کے لیے بھی رحمت ہے ایسے جہان جو تیری عقل میں نہیں ہے میرا نبی تو وہاں کے لیے بھی رحمت ہے ایسے جہان جو تاریخ کی کسی کتاب میں نہیں ہے میرا نبی تو وہاں کے لیے بھی رحمت ہے ایسے جہان جو تبری اور ابن حشام میں بھی درج نہیں ہے میرا نبی تو وہاں کے لیے بھی رحمت ہے آؤ میں تجھے جہانوں کی بات کرتا ہوں عالم اقبا ہے تو رحمت میرا نبی ہے عالم دنیا ہے تو رحمت میرا نبی ہے عالم نباتات ہے تو رحمت رحمت میرا نبی ہے عالم جمادات ہے تو رحمت میرا نبی ہے عالم حیوانات ہے تو رحمت میرا نبی ہے عالم انسانیت ہے تو رحمت میرا نبی ہے عالم کفر ہے تو رحمت میرا نبی ہے عالم امن ہے تو رحمت میرا نبی ہے عالم جگہ جوال ہے تو رحمت میرا نبی ہے عالم تحت سرا ہے تو رحمت میرا نبی ہے عالم اوج سوریا ہے تو رحمت میرا نبی ہے عالم ملائکہ ہے تو رحمت میرا نبی ہے عالم حسن ہے تو رحمت میرا نبی ہے عالم عقل ہے تو رحمت میرا نبی ہے عالم دانش ہے تو رحمت میرا نبی ہے عالم کمالات ہے تو رحمت میرا نبی ہے سارے جہاں کا ہر حسن ہے ہر کمال ہے اس کے لیے رحمت نبی ہے رحمت کا معنی کیا ہے رحمت کا معنی راحت ہے رحمت کا معنی ہے رحمت کا معنی امن ہے رحمت کا معنی آفیت ہے رحمت کا معنی یہ ہے کہ جب اندھیرا چھا جائے روشنی نکلے تو رحمت ہے شرط پھیل جائے ایمان پھوٹے تو رحمت ہے برا برائی آئے نیکی چمکے تو رحمت جانوروں کے لیے رحمت کیوں نہیں جب جانوروں کے لیے کیسے رحمت ہوگا میں سوچتا رہا میں نے سیرت طیبہ پر آج سے پندرہ سال پہلے ایک کتاب لکھی ہے رہبر رہنما آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے پڑھی ہوگی اس میں بھی میں نے رحمت پہ قلم اٹھایا آپ سے بھی کہتا ہوں میں سوچتا رہا میں چیختا رہا میں گہرائی میں اترتا رہا میں موجوں میں گواسی کرتا رہا میں موتیوں کو تلاش کرتا رہا میں نے سوچا اے اللہ تو بتا میرا نبی انسانوں کے لیے تو رحمت ہے حیوانوں کے لیے رحمت کیسے ہے جب میں نے احادیث کا ذخیرہ کھولا تو مجھے ایک اونٹ نظر آیا اسلام کی تاریخ میں ایک اونٹ ہے اور وہ اونٹ روتا ہوا بھاگتا ہوا محمد مصطفیٰ کی تحریر پہ سر رکھتا ہے سر رکھ کے چلا گیا صحابہ نے کیا اے اللہ کے رسول انسان تو روتے تھے انسان تو چیختے تھے انسان تو ہدایت مانگتے تھے اونٹ کیسے آیا تو پیغمبر نے فرمایا جبریل کہتا ہے کہ یہ اونٹ سر میں میرے دروازے پہ رکھ کے کہتا ہے کہ میرا مالک چارہ تھوڑا دیتا ہے ظلم زیادہ کرتا ہے مال زیادہ لاگتا ہے پیغمبر نے مالک کو بلایا اور مالک کو بلا کر کہا اے مالک تم نے اونٹ کے جسم پہ بہت کیوں زیادہ ڈالا چارہ تھوڑا دیتا ہے مالک نے کہا میں توبہ کرتا ہوں آئندہ میں اونٹ کے سر جسم پہ بہت زیادہ نہیں ڈالوں گا بلکہ اس پہ کرم کروں گا میرے عقل نے مان لیا کہ اسی کا نام رحمت ہے کہ پیغمبر کے ذکر کے ساتھ کسی عورت کا ذکر کر کے کچھ اثر تو کرو شان رحمت اللہ عالمی کا نعرہ بعد میں لگا ہے جو کو بیان کرے گا اکل پتہ نہیں کہاں چلی گئی ان کی دماغ ان کا پاگل ہو گیا جب نبی آ گئے تو کیا حیثیت ہوئی میرے نبی کے آنے سے پہلے بچیوں کی کیا روایت تھی میرے نبی کے آنے سے پہلے عورت کی کیا حیثیت تھی میرے نبی کے آنے سے پہلے مزدوروں کی کیا حیثیت تھی میرے نبی کے آنے سے پہلے کسانوں کی کیا حیثیت تھی میرے نبی کے آنے سے پہلے یتیم بچوں کی کیا حیثیت تھی میرے نبی کے آنے سے پہلے بیوہ عورتوں کی کیا بات تھی آؤ تو صحیح تاریخ کو کھولو رجسٹر کھولو رجسٹر کھول کر دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا مسئلہ بھی آیا ایسا مربی بھی آیا مجھے بتاؤ میں نے امریکہ میں نیو یارک کے ایک سینٹر میں کہا تھا وہاں کمیونسٹوں کا اجتماع تھا نیو یارک کے ایک سینٹر میں جہاں کمیونسٹوں کی بڑی تعداد تھی میں نے کہا تم کہتے ہو لینن نے انسانوں کو معاشی انصاف دیا مارکس نے دیا لیکن مجھے بتاؤ کہ انیس سو ستارہ میں جو لینن کا انقلاب آیا تھا اس کے ستر سال بعد اسی ماسکو کے اندر لینن کے مجسموں کو انہیں لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے گرایا تھا انصاف ملا ہوتا وہ مجسمے کیسے گرائے جاتے ان کا نام کیسے مٹایا جاتا مجھے بتاؤ لینن کے ماننے والوں مارکس کے ماننے والوں انجلس کے ماننے والوں روسو اور ویدرب کے ماننے والوں ابراہم لنکن کی مغربی جمہوریت کے دعوے کرنے والوں آؤ میرے دروازے پہ آؤ میں دور سے ایک چمکتی ہوئی روشنی کی طرف توجہ دلاتا ہوں چودہ سو سال پہلے جو سورج سڑک پہ روشن ہے چودہ سدیاں پہلے جو سورج بکرا کی بستی سے روشن ہوا تھا اس سورج کو تو دیکھو اس روشنی کو تو دیکھو اس نے کہا کیا کہتے ہو میں نے کہا آؤ میں تمہیں لے کر مدینہ کے بازار میں چڑھتا ہوں مدینہ کی اس مسجد میں چڑھتا ہوں جس کے اندر کوئی پکی عید نہیں تھی جس کے اندر جھونپڑی تھی اور کچی مکان مسجد تھی وہاں میرے سامنے دنیا کا سب سے بڑا سردار پالتی مار کر فرش خاص پہ بیٹھا ہے اور مٹی پہ بیٹھا ہے اور اس کے ارد گرد بدو کی ایک جماعت بیٹھی ہے اچانک ایک شخص آتا ہے اور اس شخص نے آ کر دنیا کے سب سے بڑے سردار کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے مسافہ کیا ہے اور بھی لوگ مسافہ کر کے چلے گئے بڑے بڑے سردار آئے مسافہ ہو گیا بڑے بڑے مقتدا آئے مسافہ ہو گیا لیکن یہ غریب آدمی جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے جس کی چادر پھٹی ہوئی تھی جس کے چہرے پہ پسینہ تھا جو بڑا بے حال ہو چکا تھا جب اس نے دنیا کے سردار سے مسافہ کیا اس نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیا ہاتھوں کو پکڑ کے وہ چھوڑتا نہیں ہے یہ مزدور ہے یہ غریب آدمی ہے یہ کہتا ہے اس کو شاید مجھ سے کوئی کام ہے کوئی مطلب ہے لیکن چند لمحوں کے بعد اس دنیا کے سردار نے اس غریب بدو کے چہرے کو دیکھا اور ہاتھ کھول کر کہا کہ اے بدو جس ہاتھ سے تو نے میرے ساتھ مسافہ کیا اس ہاتھ پہ یہ نشان کیسے ہے یہ گٹے کیسے پڑ رہے ہیں یہ نشان کیسے ہے یہاں سے چمڑا تیرا اترا ہوا کیسے ہے تو بتا وہ رو پڑا رو کر کہنے لگا آج تک مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا حتیٰ کہ میرے بچوں کے نے بھی نہیں پوچھا ابا جان یہ نشان کیسے پڑے ہیں میری ماں نے بھی نہیں پوچھا تیرے بیٹا ہاتھوں پہ نشان کیسے ہے لیکن وہ دنیا کا سردار جو عرش کا مہمان تھا جو عرش کا مہمان تھا جس کے طرف سے دنیا کی سرداری تھی اس نے اس بدو غریب کا ہاتھ پکڑ کے کہا تیرے ہاتھوں پہ نشان کیسے ہے وہ رو کر کہتا ہے میرا دکھ تو پہلی مرتبہ اس شخص نے سنا ہے میرا میری بات تو پہلی مرتبہ اس سردار نے سنی ہے اس نے کہا اے محمد مصطفیٰ میں بازار میں میں جنگل میں پتھروں پہ تھوڑا چلاتا ہوں میں پتھر توڑتا ہوں اس کی وجہ سے مزدوری کی وجہ سے میرے ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے ہیں تو دنیا کے سردار نے جس کے سامنے بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے بڑے بڑے چودھری بیٹھے تھے بڑے بڑے قریشی رہنما بیٹھے تھے ان کے سامنے دنیا کے سردار نے اس مزدور کا ہاتھ چوم لیا اور ہاتھ چوم کے کہا اے سرداروں تمہاری کمائی میں وہ برکت نہیں جو اس مزدور میں برکت ہے میں نے کہا اور محنت کے ماننے والوں آؤ بتاؤ کسی مزدور کا ہاتھ اگر کسی نے چوما ہو تو وہ میرا محمد ہے یہی ہے مانا وما صلی لاکی رحمت رحمت حسن کا بیان کرنے کو نہیں کہتے سنو لبانوں کی بتیاں سلگانے سے رحمت کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا لوبانوں کی بتیاں سلگا کر ہم سمجھتے ہیں رحمت سمجھ گئے نہیں آؤ انسانیت کی شاہ پہ جتنا حسن ہے شاہ میرے نبی کے قدموں سے ہے اور اسی کا نام رحمت ہے انسانیت کی شاہ پہ جتنا حسن ہے وہ سارا میرے نبی کے قدموں کے تفیل ہے اور اسی کا نام اسی کا نام کیا ہے مزدور کا ہاتھ میرے نبی نے چوما پیرو مول کہوں کے سرداروں چپاؤ دستار لانے والوں آؤ جس محمد کا نام لیتے ہو اس نے تو معاشرے کے سب سے غریب انسان کا آپ چوما تھا کبھی تم نے بھی چوما کہ تم الٹ کرتے ہیں مزدور کا ہاتھ میرے نبی نے چوما مزدور کا ہاتھ اور اسی لیے بڑی اسی لیے مجھے کہنا چاہیے سرمایہ داروں کے لیے کہ بڑی خوخار ہے سرمایہ دار کی بے بڑی خوخار ہے سرمایہ دار کی اویزش خدایا سیم و زر کی یہ نادانی نہیں جاتی کسی کی بادیاں ریشم کے انباروں پہ تلتی ہیں اور کسی کی بیٹیوں کے تن سے اریانی نہیں جاتی آؤ پیغمبر کی بات کرتے ہیں جس کو قرآن نے کہا ہے ومار صلاح کا اللہ ومار صلاح کا اللہ رحمت اللہ کہ تم جہانوں کے لیے رحمت ہو جہانوں کے لیے سارا حسن تمہاری وجہ سے سارے کمالات تمہاری وجہ سے مزدور کا ہاتھ چومنا رحمت ہے کہو مزدور کا ہاتھ چومنا رحمت ہے مزدور کا نام لینا رحمت ہے اور یہ بھی میرے نبی کی رحمت ہے اس کے بھی غور حضور علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما فرماتے اسارے بدر بدر کے قیدی پیغمبر کے مکان کے ساتھ بند تھے حضور علیہ السلام نے نماز کے وقت عائشہ کو بلایا اور بلا کر کہا ساری رات تیرے نبی کو نیند نہیں آئی کیوں نہیں آئی اللہ کے رسول حضور نے فرمایا یہ جو قیدی ہیں ان کے ہاتھ رسیوں سے بندے ہوئے تھے اور یہ قیدی ساری رات کراہتے تھے جب قیدی کراہتا ہے تو نبی نبی کو کو نیند نہیں آ سکتی بمار میرے نبی کی عظمت ہے حضور نے فرمایا من احیا ارزن چم صحیح الگ جس نے کسی بنجر زمین کو آباد کیا بمار اللہ یہ بھی میرے نبی کی عظمت ہے حضور نے فرمایا من احیا ارزن میں چٹم صحیح الگ جس نے کسی بنجر زمین کو آباد کیا اس کا مالک اس کا مالک بنجر زمین کو آباد کرنے والا اس کا گویا مزاروں کے لیے کسانوں کے لیے میرا نبی رحمت ہے اور یہ بھی میرے نبی کا پیغام ہے جو قرآن نے دیا ہے کہ فتح کہ ایک آدمی کو قتل کیا تو گویا کہ ساری انسانیت کو قتل کیا اور ایک آدمی کی جان بچائی تو گویا کہ ساری انسانیت کی جان بچائی یہ میرے نبی کی رحمت کا پیغام ہے کہ ہمارا صلاح کا اللہ رحمت اللہ کہ سارے جہانوں کے لیے تم رحمت ہو آسمان و زمین کے لیے رحمت ہو کائنات کے لیے رحمت ہو سارے جہانوں کے کیوں کہ باقی نبی علاقوں کے نبی تھے شہروں کے نبی تھے بستیوں کے نبی تھے لیکن میرا نبی نبیوں کا نبی تھا کیسے نبی تھا سلیمان علیہ السلام کی سواری ہواؤں میں اڑی فضاؤں میں اڑی لوگوں نے کہا دیکھو سلیمان کی سواری کہاں پہنچی لیکن میرے محمد کی سواری وہاں پہنچی جہاں جبریل بھی نہیں پہنچا رمار صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی ربی تاری نہیں اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں آواز اِن نہیں تو مجھے نہیں دیکھ سکتا لیکن جب میرے نبی کی باری آئی تو جبریل نوکر بن کر میرے نبی کے دروازے پہ آیا کیا کہا سبحان اللہ من المسجد الحرام جس عرش پر آج تو کوئی نہیں جا سکا اس عرش پر اے محمد خدا نے تیری دعوت کر رکھی تو صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ اور یہ بھی دیکھو علیہ اسلام نے دعا مانگی ربی شرحلی صدری اللہ میرا کھول دے لیکن جب میرے محمد کی باری آئی تو میرے نبی کو کہنا نہیں پڑا میرا سینہ کھول دے بلکہ خدا نے خود کہا الحمد سے ہمارا کا صدر پیغمبر تیرے کہنے سے پہلے ہم نے تیرا سینہ کھول دیا بمار صلاح کا اللہ بمار صلاح کا اللہ اے میرے پیغمبر تو کائنات کا نبی ہے تو ساری دھرتی کا نبی ہے تو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے رحمت ہے یا ہے کیوں بمار صلاح کا اللہ رحمت اللہ تو جہانوں کے لیے رحمت ہے جہانوں کے کیوں اس لیے کہ میں بھی جہانوں کے لیے تو بھی جہانوں کے لیے توجہ میری طرف کرے گا ہے توجہ پوری توجہ ہے پوری تو کیا کہا وبار صلی اللہ کا اللہ جہانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سنایا ہے میرے پیغمبر تو جانتا ہے کہ کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس پیغمبر کے لیے انسانیت کا لفظ بولا گیا یا قوم کہا گیا لیکن تیرے لیے جہانوں کا لفظ بولا گیا اس لیے کہ جہاں جہاں دنیا میں میرا نام ہوگا وہاں وہاں تیرا بھی نام ہوگا جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا جہاں میری بات ہوگی توجہ کریں گے طاہر صاحب آپ کے توجہ کے لیے جہاں میرا ذکر وہاں تیرا ذکر جہاں میرا نام وہاں تیرا نام جہاں میری بات وہاں تیری بات جہاں میری کہانی وہاں تیری کہانی جہاں میرا نام وہاں تیرا نام اے میرے پیغمبر تو جانتا ہے کہ تحت سرا میں میرا ذکر تحت سرا میں تیرا ذکر شمس و کمر میں میرا ذکر شمس و کمر میں تیرا ذکر شمال و جنوب میں میرا ذکر شمال و جنوب میں تیرا ذکر آسمانوں پہ میرا ذکر آسمانوں پہ تیرا ذکر اے پیغمبر فرشتوں کی انجمن میں جہاں میرا ذکر وہاں تیرا ذکر فرشتوں کی محفل میں جہاں میرا ذکر وہاں تیرا ذکر اگر کسی کو یقین نہ آئے تو دیکھو کہ اذان میں میرا ذکر اذان میں تیرا ذکر تقریر میں میرا ذکر تقریر میں تیرا ذکر نماز میں میرا ذکر نماز میں تیرا ذکر کلمے میں میرا ذکر کلمے میں تیرا ذکر درود میں میرا ذکر درود میں تیرا ذکر جہاں میرا ذکر ہے ضرور میں جہاں میرا ذکر وہاں تیرا ذکر جہاں میرا نام وہاں تیرا نام اس لیے کہ اے دنیا کے رحمت اے کائنات کے لیے رحمت والے اے دنیا کے لیے رحمت والے میں رب العالمین ہوں رحمت ہے میں کائنات کا ہوں تو کائنات کی رحمت ہے میرے سوا خدا کوئی نہیں تیرے سوا مستفا کوئی وبا صلاح کا اللہ وبا صلاح کا اللہ رحمت علی گا تو جوانوں کے لیے رحمت توجہ ہے آج ویمن بنی ہوئی عورتوں کے حقوق کی انجمن ہے یا نہیں عورتوں کا ملنا چاہتا ایک چین میں بیجنگ کانفرنس ویمن کانفرنس ہو رہی ایک یہاں اسلام آباد میں بھی پچھلے دنوں کانفرنس ہوئی عورتیں کیا چاہتی ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں کہتے ہیں کہ نہیں تمہارا حق چھینا کس نے تمہارا حق کس نے چھینا تمہارا حق کس نے چھینا مجھے بتاؤ تمہارا حق اس نے چھینا جس نے تمہارا دوپٹہ چھینا تمہارا حق کس نے چھینا جس نے تیری آبرو کو چھینا کس نے تیرے میری بات پہ غور نہیں آپ نے کیا اور تمہارا حق کس نے چھینا جس نے تیری آبرو کو چھینا جس نے تیرے دوپٹے کو چھینا جس نے تیری عزت کو چھینا کبھی تو نے غور کیا کہ چودہ صدیوں پہلے تیری کیا حالت تاریخ کا مطالعہ کرتے رسول اللہ کے آنے سے پہلے تیری کیا حالت ہے توجہ کیجیے جتنی بھی دنیا کی تاریخیں ہیں سب کو اٹھاؤ تبری اسلام غیر اسلامی تاریخوں کو اٹھاؤ وہ کہتے ہیں کہ عورت کا کوئی حق دنیا میں مسلم نہیں تھا کوئی حق حتیٰ کہ عورت کو وراثت کا حصہ نہیں ملتا تھا عورت کی حیثیت ماں بہن بیٹی کی نہیں تھی عورت شم محفل تھی زینت خانہ نہیں تھی عورت خواہشات نقصانی کا ذریعہ تھا عورت شوکیسوں میں وجود لگا کر پوری نظر سے دیکھنے کا ایک ذریعہ تھا عورت کی کیا حیثیت تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو تین سماج تھے دنیا میں کتنے سماج تھے میری بات پر ذرا غور کریں ایک کیسر روم کا سماج تھا جو دنیا کی سپر پاور تھی ایک اسرائیل ایران کا سماج تھا جو دوسری سپر پاور تھی اور ایک قبائل عرب کا سماج تھا جو تیسری طاقت تھی ان تینوں طاقتوں میں عورت کی کیا حیثیت تھی جب میرے رسول آئے تو حیثیت پانے سے عورت کی قسمت بدل گئی تو مجھے عورت کی انجمنیں بتانے کہ آج حقوق کس سے مانگتی ہو جس پیغمبر نے تمہیں ماؤں کا درجہ دیا اس کو استحصال والا کہتی ہو اور جو پہلے تین سپر پاوریں تھیں اس زمانے میں تو تمہارا ہاتھی کوئی نہیں تھا توجہ کا حضور کے آنے سے پہلے سماج کتنے تھے معاشرے کتنے تھے ماحول کتنے تھے طاقتیں کتنی تھیں کہ کیسے روح اور کیسے ایران جتنی دنیا کی تاریخیں اٹھاؤ کہ ایران میں لڑکیوں کی کیا عزت تھی تاریخیں اٹھاؤ کہ ایران میں لڑکیوں کی کیا عزت تھی کہ لڑکی جوان ہوتی بازار میں لڑکیوں کی مارکیٹ لگتی لوگ آ کر اس کو خریدتے پیسے دیتے خرید کر لے جاتے کوئی حیثیت اور کیسے بازاروں میں کھڑی ہوتی لوگ نقصانی خواہشات کے لیے لے جاتے ایران اور روم کی دو بڑی طاقتوں میں اور صرف جنسی خواہشات کا ذریعہ تھا اور ان دونوں قوتوں اور عالم عرب کے قواعد کو قرآن پاک نے ان الفاظ میں یاد کیا ہے کہ ولا قبر رجنا تبرجل جاہلی سے یہ جو جاہلیت پورا ہے یہ کیا ہے یہ جاہلیت اولا وہ وہ معاشرہ ہے جس کی طرف قرآن پاک نے اشارہ کیا ہے کہ اے مسلمانوں عورتوں کو مت لے جاؤ ولا تبرج نہ تبرجل جاہلیت لولا جاہلیت اولا کیا ہے کہ عورت ایران کے بازار میں فروخت ہو رہی ہے اور اسلام کہتا ہے یہ جاہلیت اولا ہے عورت روم کے درباروں میں پڑک رہی ہے اسلام کہتا ہے یہ جاہلیت اولا ہے اور عورت عرب کے معاشرے میں زندہ دہن کی جا رہی ہے قرآن کہتا ہے ولا قبر تبر جل جاہلیت اولا حضور کے آنے سے پہلے پوری پورے پاکستان کی وہ تمام عورتوں کی انجمنیں جو آج روشن خیالی کے نام پر بازاروں میں بے حیائی کا مجسمہ بنی ہوئی ہے اور مسلمانوں اور علماء پر تنقید کرتی ہے کہتی ہیں عورتوں کو آزادی ملنی چاہیے میں ان عورتوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اے عورتوں اسلام نے اتنی آزادی تمہیں دی ہے کسی نے نہیں اگر تم نہیں مانتے تو آؤ کسی ناجک سے بات کرو کسی عقل سے بات کرو ہسٹری سے بات کرو تاریخ سے بات کرو مجھے بتاؤ کہ رومن امپائر میں کیا تمہاری عزت نہیں بکتی تھی رومن امپائر میں کیا عورتوں کو بازاروں سے خریدا نہیں جاتا تھا کیا ایران کے اندر عورتیں بازار عورتوں کی منڈیاں نہیں لگتی تھیں اور حضور کے دور میں عورت کی کیا حالت تھی کہ آپ کے اندر مکے کے اندر لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا قریشیوں کے ہاں یہ بات بڑی احتار تھی کہ ایک لڑکی جوان ہو جائے اور کوئی آدمی باہر سے اسے لینے آئے تو قریشی یہ سمجھتے تھے کہ بات تھی قریشی کہتے تھے ہماری ناپ کٹ گئی ہماری لڑکی کسی کے گھر میں چلی گئی ہماری ناپ کٹ گئی جس طرح فرعون نے کہا کہیں دوسرا پیدا نہ ہو جائے اور وہ بچوں کو مارنے لگا اس طرح ابو جہل نے سوچا کہ لڑکیاں پیدا ہوتی رہیں تو ہماری عزتیں اور ہماری لڑکیاں لوگوں کے گھروں میں چلی جائیں تو ہماری ناقت ہے کہ پیدرانہ بات تو کیا تھا کہ جب بھی کوئی عورت بچی پیدا ہوتی تو ابو جہل کا قانون تھا تو اسے زندہ دفن کر دیتا اور کیسے روم اور کس ایران میں کیا تھا کہ لڑکیوں بازاروں میں بیچا جاتا تھا اب ان تینوں تہذیبوں کا مقابلہ کرنے والا وہ رحمت اللہ پیغمبر اللہ نے دنیا میں بھیجا اس نے جس طرح مزدور کا ہاتھ چوما اس طرح عورت کی عزت کو چار چاند لگائے جس طرح کسان کو ہاتھ دیے عورت اسی طرح عزت عورت کو چار چاند لگائے آؤ میں چیلنج کرتا ہوں اسلام آباد کے دانشوروں میں نے تین سماجوں کا ذکر کیا تین تہذیبوں کا ذکر کیا تین معاشروں کا ذکر کیا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس تین معاشروں کے بعد رحمت بن کا جو معاشرہ آیا رحمت بن کا جو انسان آیا رافت و رحمت کا سبق جس پیغمبر نمبر نے دیا وہ تو میرا رسول تھا میرے رسول سے بہتر عورت کی عزت کا چوکیدار کوئی مذہب نہیں اسلام آباد کے لوگوں میرے پیغمبر نے فرمایا جو شخص دو بچیوں کو جوان کر کے ان کی اچھی طرح شادیاں کرے گا میں محمد قیامت کے دن اس کی ہمت علی لا لوں اور یہ میرے رسول نے فرمایا کہ بیوہ عورتیں بیوہ بیوہ عورت جو بچوں کی رکھوالی کرتی میرے نبی نے فرمایا آرام علا آرامیل کہتے بیوہ عورت جو بیوہ عورت کا محافظ ہے جو بیوہ عورت کا سہارا ہے میں محمد اس کا سہارا سنو وہ واقعہ سنو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں بیٹھی ایک عورت آئی اس عورت کی گود میں ایک بچی تھی توجہ کیجیے گود میں ایک بچی اور ایک بچی پیدل چل رہی ہے اس کی انگلی اس عورت کے ہاتھ میں اور حضرت عائشہ نے اس کی شکل کو دیکھا اور کہا بہن معلوم ہوتا ہے کہ تو بھوکی ہے اور تو نے کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں کیا بات تو اس عورت نے کہا میں کیسے کھاتی میرا خامن میدان جنگ میں شہید ہو چکا اور میرے پاس یہ دو یتیم بچیاں اور ان دونوں یتیم بچیوں کو میں آپ کے گھر لائی ہوں کہ شاید کھانے پینے کو کوئی چیز ملے اما عائشہ کہتی ہے کہ میرے گھر میں تو کھانے کو کچھ بھی نہ تھا لیکن میں نے عورت کو دیکھا تو مجھے اتنا ترس آیا کہ میں اندر چلی گئی اور جو کھجوروں کا توشادان تھا اس میں میں نے ہاتھ ڈالا تو بڑی مشکل سے مجھے دو کھجورے ملے کتنے کھجورے اما کہتے ہیں کہ میں نے ایک کھجور اسے دے دی کہ یہ تیرے لیے ہے اور ایک کھجور کے دو حصے کر کے میں نے کہا یہ ان بچیوں کے لیے ہے اور جب میں نے دونوں کھجوریں دے دی اور ایک دو حصے والی اور ایک حصے والی تو اس عورت نے وہ دونوں کھجوریں ان بچیوں کو دے دی اور ان بچیوں نے دونوں کھجوریں کھائیں تو میرے دل میں خیال آیا کہ چلو یہ لڑکیاں بڑی بھوکی ہوں گی تو اب کوئی ایک کھجور تو مجھے ملے جو اس دیوا عورت کو میں دے دوں تو کہنے لگی میں نے دوسرا دان دیکھا تو مجھے ایک کھجور ٹوٹی ہوئی ملی تو وہ لا کر میں نے اس کے کہا بہن یہ جو تیسری کھجور ہے یہ صرف تیرے لیے ہے لیکن وہ بچیاں اتنی بھوکی تھیں کہ انہوں نے جھپٹ کر وہ تیسری کھجور بھی چھین لی اور اس عورت نے وہ تیسری کھجور بھی ان بچیوں کو دے دی اور اس کے بعد وہ عورت چلی گئی تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ کشیز لائے میں نے حضور کو سارا واقعہ سنایا تو میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے حضور نے فرمایا عائشہ اس نوکر زید کو بھیجو کہ جاؤ اس عورت کو تلاش کرے وہ عورت جہاں بھی ملے میری طرف سے کہے کہ تجھ پر جنت واجب ہوگی وہ عورت جہاں بھی ملے میری طرف سے کہے کہ تجھ پر جنت واجب ہوگی اللہ کا اللہ رحمت اللہ کو سہارا میرے نبی نے دیا ہے لاؤ اور دنیا کے ویدرک اور روسوں کے ماننے والوں ابراہم لنکن کے دعوے کرنے والوں ڈیموکریسی اور جمہوریت کے دعوے کرنے والوں کمیونسٹوں اور سوشلزم کے نام پر اس ترقیت کی باتیں کرنے والوں آؤ مجھے بتاؤ کہ بیوہ کو جنت کی خوشخبری دینے والا تو میرا محمد ہے تم نے کیا دیا تم نے عورتوں کے سروں سے دوپٹے اتار کر عورت کو تم نے بازار بنا دیا اور جنس بنا کر کہا یہ آزادی ہے عورت کی عزت لٹ جائے آزادی ہے عورت بے آبرو ہو جائے آزادی ہے عورت کی جنس بدل جائے آزادی ہے عورت کا جسم ہیرا منڈی میں بکتا رہے آزادی ہے عورت کا نام دوائیوں اور پودوں کو لیبلوں کے شیشیوں پر تم بیچنے کے لیے بازاروں میں لاؤ تو یہ آزادی ہے اے میری ماں اے میری بہن میری تہذیب نے تیرے جسم کو بیچ ڈالا نئی تہذیب نے تیرے کردار کو بیچ ڈالا نئی تہذیب نے تیرے قدموں کو بیچ ڈالا نئی تہذیب نے تیری حفت کو بیچ ڈالا نئی تہذیب نے تیری آبرو کو بیچ ڈالا اور اس ساری تہذیب کو تو منہ کالا کر کے دھتکار کر اس کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا کر میرے محمد کے دروازے پر تو آ میرا پیغمبر رحمت اللہ بن کے آیا ہے اللہ رحمت جہانوں کے لیے رحمت جہانوں کے لیے دربار میرے نبی کا لگا ہوا ہے ہے توجہ ایک نئی بات سنانا چاہتا ہوں میرے نبی کا دربار لگا ہوا میرے پیغمبر نے فرمایا لوگوں میں بیوہ عورتوں کا سہارا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ گیارہ عورتوں سے نبی نے شادی کی گیارہ اور پاگلو گیارہ میں سے ایک عورت کے علاوہ ساری بیوہ تھی ایک کے علاوہ کہ ساری خدیجہ کی عمر چالیس سال اور میرے رسول کی عمر پچیس سال تھی نفسانی خواہشات ناؤز باللہ ہوتی تو میرا پیغمبر پندرہ سال کی لڑکی سے شادی کرتا اور میرے پیغمبر نے اس چالیس سالہ خاتون سے شادی کی جو دکھوں کی ماری ہوئی تھی جس کے دو خامن فوت ہو چکے تھے میرے پیغمبر نے حفصہ سے شادی کی وہ بھی بیوہ ہو گئی تھی میرے پیغمبر نے ام حبیبہ سے شادی کی وہ بھی بیوہ ہو گئی تھی میرے نبی نے صفیہ کو سہارا دیا وہ بھی بیوہ ہو گئی تھی میرے پیغمبر نے میمونا کو سہارا دیا جس کو معاشرے نے دھتکار دیا تھا میرے پیغمبر نے کہا اے بیوہ اور تو میں تم سے شادی کس لیے کرتا ہوں ایک تو تمہیں سہارا دیتا ہوں اور دوسرا پوری کائنات میں سب سے معذد وہ عورت ہوتی ہے جو محمد کے نکاح میں ہو کیونکہ جو نبی کے نکاح میں ہوگی وہ ماں ہے میں تمہیں ماں بنانا چاہتا ہوں جس عورت کو معاشرے نے ڈاکٹر سے اڑا دیا اس عورت کو میرے محمد نے ماں بنا الجنت تحت اقدام المحاط تم نے کیا کیا میری ماؤں بہنوں اور سر سے دوپٹے اتار کر چکا چون ترقی کے تازیہ میں سجانے والی ماں بہنوں کبھی تم نے نہیں پہچانا کہ تیری آبرو کا حفاظت کمیونزم نے نہیں کی تیری آبرو کی حفاظت ابو جہل کے قانون نے نہیں کی تیرے آبرو کے لیے اب ایران اور روم کا قانون نہیں آیا تیری آبرو کا چوکی دار وہ محمد آیا جس کو قرآن نے ومار صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ کا پا تیری آبرو کا وہ محافظ ہے لڑکی کا نام نہ لکھو تو تمہارا پاؤڈر نہیں بکتا لڑکی کا نام نہ لکھو تو ایڈورٹائزنگ کے اشتہار نہیں دکھتے لڑکی کا نام نہ آئے تو ٹیلی ویژن پر اشتہار نہیں پڑتے لڑکی کا نام نہ آئے لڑکی کا فوٹو نہ آئے تو تمہارا تمہارا نام تمہارا سودا کوئی نہیں خریدتا میری ماں بہنوں تمہاری یہ عزت ہے کہ تمہیں خوبصورت بنا کر ٹی وی پہ پیش کیا جاتا ہے تم کہتی ہو ہمیں روشن خیالی مل گئی تم کہتی ہو ہمیں ترقی مل گئی اور نہیں ایسا نہیں ہوا اور اصل میں تمہارا قصور نہیں ہے قصور مردوں کا ہے اس کے بارے میں اکبر الہبادی نے کہا کہ کل جو بازار میں نظر آئی چل گئی پیاں اکبر تو دیکھ کر گیا تھے کومی میں گھر گیا اور پوچھا جو میں نے ان سے کہ پردے کو کیا ہوا کہنے لگی اکل پہ مردوں کی پڑ گیا آج تم روتے ہو عورت حکمران بن گئی عورت حکمران پورا تو حکمران بنی ہے عورت کو تم نے اپنے اوپر مسلط کیا تو آئی ہے عورت کو تم نے دے کر اوپر کیا ہے قرآن نے کہا کہ مرد عورت پہ حاوی ہوتا ہے تم نے قرآن کے فیصلے کو ٹھوکر سے اڑا کر تم نے عورت کو مسلط کیا اور اللہ کہتے ہیں کہ جو قوم عورت کو مسلط کرتی ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی اور اگر میں اس کی مخالفت کرتا ہوں کہ عورت کے بجائے مرد حکمران ہونا چاہیے تو مجھے کہا جائے جائے گا یہ حکمرانوں کی مخالفت کرتا ہے حکمرانوں کی مخالفت سمجھو یا جو مرضی سمجھو میں تو اس نبی کا نام لیوا ہوں جو رحمت اللہ بن کے آیا ہے رحمت یہ نہیں ہے کہ نچلا اوپر آ جائے رحمت یہ ہے کہ عورت اپنی جگہ پر رہے مرد اپنی جگہ پر رہے گیارہ بیوہ عورتوں سے شادی کی ہے میرے نبی نے علیہ السلام نے کتنی اور ایک ویسے تو شادی تیرہ سے ہوئی ہے بارہ بیوہ کتنی بیوہ ہیں حضور کی شادی تیرہ عورتوں سے ہوئی ہے بارہ بیوہ عورتیں ہیں اور ایک کماری حضرت عائشہ رضی اللہ تھا توجہ کیجیے سمجھ میں میری بات آ رہی ہے مکے میں دربار لگا ہے وہ بات رہ گئی مکے میں دربار لگا اور سارے صحابہ اس دربار میں ہیں ایک آدمی بڑا پریشان حال اس دربار میں آتا ہے اور آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول میں ابھی تک مسلمان نہیں ہوا میں نے کلمہ رسول اللہ آپ کا نہیں پڑھا لیکن میں آپ کے دروازے پہ آیا ہوں کہ میری سیاہ بختی اور میری روح سیاہی کبھی ختم ہو سکتی ہے کیا میرے گنا بھی معاف ہو سکتے ہیں کیا میرے دکھ بھی مٹ سکتے ہیں حضور نے فرمایا تو نے کیا گنا کیا ہے اس نے کہا میرا گنا آسمانوں سے بھی بڑا ہے توجہ ہے میری طرف میرا گنا زمین سے بھی بڑا میرا گنا کائنات سے بڑا ہے حضور نے فرمایا تو نے جھوٹ بولا ہے اس نے کہا اس سے بھی بڑا حضور نے فرمایا تو نے زنا کیا ہے اس نے کہا میرا گناہ اس سے بھی بڑا حضور نے فرمایا تو نے شراب پی ہے اس نے کہا میرا گناہ اس سے بھی بڑا تو تو کیا کہتا ہے اس نے کہا اللہ کے رسول ابو جہل نے قانون بنایا تھا عرب سماج اور عرب معاشرے کا قانون تھا کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دو اور اس بنیاد پر سینکڑوں نہیں ہزاروں بچیاں زندہ درگور کی گئیں میرے گھر میں چودہ سال کے بعد ایک بچی پیدا ہوئی میری بیوی نے کہا کہ اس بچی کو ہم زندہ دفن نہیں کریں گے میں نے کہا جہالا میں قتل کر دے گا بیوی نے کہا قتل کر دے لیکن چودہ سال کے بعد پیدا ہونے والی بچی کو ہم اپنے ہاتھوں سے کیسے دفن کریں میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہاں میں ہاں ملائی دو دو سال تین سال تک بچی کو چھپایا چار پانچ سال کی بچی ہو گئی بھاگنے لگی چلنے لگی اور جب چار پانچ سال کی بچی ہو جاتی ہے تو بڑی پیاری لگتی ہے جن لوگوں کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو پتا ہے چار سال کی بچی وہ کہتا ہے اللہ کے رسول میں روزانہ کام کر کے گھر آتا تو بچی میرے سینے سے چمٹ جاتی میری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی میں اس کے ماتھے پہ بوسا دیتا اس کو سینے سے لگاتا لیکن ایک دن چوک میں میرا گرے بان ابو جہل نے پکڑ لیا اس نے کہا کہ اے اے نوجوان مجھے معلوم ہوا ہے کہ تیرے گھر میں بچی ہے اور چار پانچ سال کی ہو گئی ہے کیا تو قریشیوں کی ناک کاٹ دے گا تجھے پتا ہے کہ کل کو بچی جب جوان ہوگی تو لوگ بچی لینے آئیں گے تو قریشیوں کی تو ناک کٹ جائے گی یہ اس کی جاہلانہ بات تھی پیغمبر سنتے رہے اس کے بعد اس نے کہا اللہ کے رسول میں ابو جہل کی باتوں میں آ گیا اور باتوں میں آ کر میں نے فیصلہ کیا کہ آج میں بچی کو زندہ دفن کر دوں میں گھر آیا جب میں نے گھر میں قدم رکھا تو بچی ہنستے معمول آئی اور میری گود میں بیٹھنا چاہا تو میں نے اس کے منہ پہ تماچا مارا میں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ لیکن بچی رو کر کہتی ابا جان کیا بات ہے میرا کوئی جرم تو نہیں میرا کوئی قصور تو نہیں میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا لیکن میرے دل میں چونکہ ابو جہل کا وہ قانون اور اس کا وہ دھمکی سوار ہو گئی تھی میں نے بچی کو زندہ دفن کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کے اچھے کپڑے پہناؤ اس کو سر کے اوپر کپڑا ڈالو اس کو سرما ڈالو میں اس کے ماموں کے گھر چھوڑا ہوں ورنہ ابو جہل اس کو قتل کر دے گا میری بیوی اس جھانسے میں آ گئی اس نے اچھے کپڑے پہنائے سرما لگایا اور بچی کو میں نے اپنے کندھے پر اٹھایا اور ایک کدال جو زمین کھودنے والی کسی تھی وہ بھی میں نے اٹھائی بیوی کو پتہ نہ چلا میں اکیلا بچی کو کندھے پر ڈال کر اور ایک کندھے پر میں نے کدال اور کسی ڈالی باہر چلا گیا جب مکہ سے میں باہر نکلا پہاڑوں کے قریب پہنچا جہاں قبرستان تھا تو میری بچی مجھے کہنے لگی توتلی زبان میں کہ ابا جان جس علاقے میں لائے ہو اس علاقے میں تو میرے ماموں کا گھر نہیں ہے مجھے اس علاقے میں کیسے لائے ہو میں نے بچی کے منہ پر تماچا مارا میں نے کہا خاموش ہو جا تو یہ سوچتا ہے میری عزت کا سوال ہے میں نے بچی کو نیچے بٹھایا جہاں قبرستان تھا زندہ لڑکیوں کا وہاں میں نے قبرستان کے قریب قبر کھودنا شروع کر دی بچی دیکھتی ہے لیکن سہمی ہوئی ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ قبر زیادہ کھد گئی ہے اور مٹی زیادہ کے نیچے گر گئی ہے تو وہ بچی اتنی فرما بردار تھی کہ اپنا دوپٹا بچھا کر مٹی اس میں ڈالنے لگی اور میرا ہاتھ بٹانے لگی اور اس بچی نے میرے ساتھ مل کر اپنی قبر کو خود کھودا اور جب قبر کا گڑا کھد گیا تو اس کے بعد اس بچی کو میں نے اٹھایا اور بچی کو اٹھا کر میں گڑے میں ڈالنا چاہا جب میں اپنے بچی کو گڑے میں رکھا تو پر بچی رو پڑی بچی نے رو کر کہا ابا جان اگر تمہیں اسی طرح مجھے زندہ زندہ دفن کرنا تھا تو مجھے اپنے گھر میں بتا دیتے میں اپنی مما کو آخری سلام تو کر کے آ جاتا ہوں یہ بس اتنی بات کہی تھی کہ رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جھڑ رہے تھے نبی زاروں قطار رو رہے تھے سارے صحابہ چیخ رہے تھے پیغمبر دو جہاں جس کے اندر رحمت ہی رحمت تھی جو رحمت عالم کا مجسمہ تھا اس حضور نے فرمایا اے نوجوان کیا تجھے پھر بھی ترس نہ آیا جب بچی کو تم نے دفن کرنا چاہا اور بچی رو پڑی اس نے کہا اللہ کے رسول جب میں نے بچی کو گڑے میں ڈالا تو بچی نے اتنی بات کہی کہ مجھے چھوڑ دے اگر تجھے مجھے میرے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی لیکن ابا جان میں نے تیرا کوئی قصور تو نہیں کیا میں نے کوئی جرم نہیں کیا مجھے چھوڑ دے میں باہر جنگلوں میں سارا وقت گزار دوں گی میں جنگلوں میں مزدوریاں کر کے ساری زندگی وقت پالوں گی لیکن اس طرح مجھے زندہ دفن تو نہ کر اس طرح معاشرے میں مجھے زندہ آگ میں تو نہ ڈال مجھے زندہ مٹی کے نیچے تو نہ ڈال ابا جان میں نے ساری زندگی تیرا دکھ نہیں دیا ساری زندگی اپنی ماں کا کہنا نہیں چھوڑا اس طرح دفن نہ کر صحابہ رو رہے تھے پیغمبر رو رہے تھے اس کے بعد وہ کہتا اللہ کر رسول مجھے ترس نہ آیا تو میں نے ایک ریت کا پودا اٹھا کر اس کے سینے پہ رکھ دیا اس کی آواز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی جب آواز بند ہوئی تو میں نے مٹی اوپر ڈال دی اور میں نے زندہ دفن کر دیا بچی کو زندہ دفن کیے ہوئے آج پندرہ دن گزر گئے روزانہ رات کو خواب میں وہ بچی مجھے ملتی ہے میرا گربان پکڑتی ہے اور کہتی ہے اے میرا ابا جان قیامت کا دن ہوگا میرا ہاتھ ہوگا تیرا گربان ہوگا محمد کی عدالت ہوگی یہ کہنا تھا کہ نبی کی چیخیں نکل گئی صحابہ رو رہے تھے اے جوان اتنی پریشانی پر اے نوجوان بچی چیختی تھی تجھے ترس نہ آیا بچی روتی رہی تجھے ترس نہ آیا میرے بھائیو وہ کون سی چیز تھی جس نے میرے محمد کو رلایا وہ کون سی چیز تھی جس نے میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو کا سمندر پیدا کیا وہ کون سی چیز تھی صحابہ کہتے ہیں کہ نبی اتنا روئے کہ داری تر ہو گئی نبی اتنا روئے کہ پانی کے قطرے ساری دامن میں پھیل گئے نبی اتنا روئے کہ کافی دیر تک پیغمبر کی آواز نہ نکلی نبی کا ایک ایک آنسو وہ تھا جس کو قرآن نے کہا ومار صلاح کا اللہ اللہ وہ شخص کہتا ہے اللہ کے رسول یہ میرا اتنا بڑا گناہ کیا تمہارے دروازے پر معافی کے قابل ہے حضور نے فرمایا اے جوان یہ گنا بہت بڑا ہے یہ ستم بڑا ہے یہ چرم بہت بڑا ہے میری شریعت میں اس چرم سے بڑا کوئی چرم نہیں ہو سکتا لیکن آج تو سچے دل سے اگر میری رحمت کا طلبگار بن کے آیا ہے تو آج سچے دل سے کلمہ پڑے گا تو اللہ اس گناہ پہ بھی میری رحمت کی چادر ڈال دے گا اور فرمایا ومار صلاح اللہ رحمت اللہ اے پیغمبر ہم نے تجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا کسی بنیاد پر میرے رسول نے فرمایا تھا کہ جو شخص دو بچیوں کو جوان کر کے ان کی شادیاں کر دے گا میں محمد اس کی جنمت کا اعلان کرتا ہوں لاؤ نئی تہذیب کے لوگوں لاؤ کسی مسلح مربی کو پیش کرو جس نے میرے پیغمبر سے زیادہ عزت و عظمت کا اعلان عورت کے لیے کیا ایک فنکشن تھا عورتوں کے بارے میں میں نے پورے برطانیہ کے تمام سکالروں کو اس لیکچر میں چیلنج دیا میں نے کہا عورت کے حقوق جتنے اسلام نے شمار کیے ہیں دنیا کے کسی مذہب میں ان سے نصف حقوق بتاؤ نصف میں نے کہا اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے کہ جس نے عورت کی چار حیثیتیں کی کتنی حیثیتیں یہ حیثیتیں کسی نے نہیں کی اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے اس نے کتنی حیثیتیں کی ہیں پہلی حیثیت پہلی پہلی حیثیت اسلام نے یہ کی ہے کہ عورت اگر تیری بیٹی ہے تو تیری عزت ہے اگر تیری بہن ہے تو تیری عزت و آبرو اور عورت اگر بیوی ہے تو اس کا خرچہ تیرے ذمہ واجب ہے عورت اگر بیوی ہے تو اس کا خرچہ تیرے ذمہ واجب ہے اور عورت اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے ومار صلاح کا اللہ جاؤ جا کر عرب یورپ کے معاشرے میں دیکھو جن کا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا یورپ کا کوئی فیملی سسٹم نہیں کوئی ماں نہیں کوئی بہن نہیں کوئی بیٹی نہیں اب ماں کی طرف بھی نہیں ہے علامہ شعیب الدین کہتے ہیں کہ اب نسبت ماں کی طرف ہے میں آپ کی معلومات کے لیے کہتا ہوں اب عرب یورپ میں ماں کا کھانا بھی ختم ہو گیا پہلے باپ کا کھانا ختم ہوا پھر ماں کا کیونکہ اگر نجائز بچہ پیدا ہو جس کی تعداد اس دفعہ اس سال امریکہ میں پچھلے تمام سالوں سے ریکارڈ میں زیادہ ہے اور میں کہ نجائز بچوں یعنی عورت کی نسبت پہلے کہاں تھی باپ کی طرف بچے کی نسبت پھر ماں کی اب وہ نہ ماں کی طرف بات بلکہ کس طرح نسبت ہے ڈیٹ آف برتھ کی طرف کہ یہ بچہ اچھا فلاں تاریخ کو پیدا ہوا اور کوئی صرف date of birth date of birth پہ پلنے والے لوگوں اور ڈیٹ آف برتھ پہ پلنے والوں اسلام کو برا کہتے ہو یہ تو کہتے ہو کہ ہم کیڑے میں ریسرچ کریں گے میں بڑی قابل غور بات کہہ رہا ہوں کیڑا مچھر ریسرچ ہو رہی ہے سائنس کہتے جی یہ سائنس ہے کہ کیڑوں میں ریسرچ کرو درختوں میں ریسرچ کرو پتھر میں ریسرچ کرو اور انسان کی کوئی ریسرچ نہیں کہ یہ آیا کہاں سے ہے جائے گا کہاں میں نے یورپ کے انگریزوں سے کہا ہے کہ تم کہتے ہو کیڑا کہاں سے آیا درخت کہاں سے آیا یہ درخت کے پتوں میں ریسرچ یہ زری یونیورسٹی بن گئی یہ زری کالج بن گئے زری فیکلٹی بن گئی کیا جی یہ ایگریکلچر فورم ہے کہ جہاں پتوں پہ ریسرچ ہو رہی ہے پتے کی ریسرچ کرنے والوں کبھی مرد کی بھی ریسرچ کی ہے بچے کی بھی ریسرچ کی کہ بچہ آیا کہاں سے آ جائے گا کہاں اسلام وہ مذہب ہے جس نے میاں اور بیوی کا نکاح کر کے تکلیف کیا ایک آدمی کہتے جی نکاح کی کیا ضرورت ہے میں نے کہا تمہارا نام کیا ہے اس نے کہا ولیم مارٹن میں نے کہا اس نام کی کیا ضرورت ہے میں نے یہ بہت میں کہی برسٹل میں وہاں ایک لیکچر تھا میرا تو وہاں ایک گوڑے نے کھڑے ہو کر سوال کیا جناب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ شادی کرتے ہیں اسلام میں مسلمان اس کی کیا ضرورت ہے کہ یہ فلاں میاں اور فلاں بیوی میں نے کہا اس کی ضرورت میں بعد میں بتاؤں گا تمہارا نام کیا ہے کہتا ولیم میں نے کہا اس نام کی کیا ضرورت ہے کہنے لگا تاکہ لوگ پہچانیں میں نے کہا اگر تم تمہیں پہچانے تو جہاں سے تم آئے ہو آئے ہو وہاں وہاں کی پہچان نہ ہو تمہیں تو پہچانے میں نے کہا اسے انگریزی میں کہتے ہیں ڈکلیئر اسلام نے ڈکلیئر کیا انسان کو ڈکلیئر کا وہ ایک تمغہ دیا ایک ڈکلیئر ہوا اسلام مسلمان ایک بچہ ڈکلیئر کیسے ہوا کہ بچہ کیسے دنیا کے سامنے آتا ہے اور اس کی آنے اور جانے کی کیا کیفیت ہے یہ کہاں سے آیا کہاں پیدا ہوا کہاں ہوا تمہارے طرف نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا روڑی پر پھینک کر چلے جاؤ اور اس کے لیے علیحدہ دار المان ہو اور علیحدہ چیزیں ہو کیڑوں کا پتہ ہے کہ کہاں سے آئے ہیں انسان کا پتہ نہیں کہ کہاں آئے تم نے انسان کو کیا دیا تم انسان کی کیا بات کرتے ایک اور بات کہتا ہوں توجہ ہے ومار صلاح کا اللہ ومار صلاح کا اللہ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ نبی کی رحمت ہے یہ نبی کی جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ نبی کی ایک آدمی نے مجھے کہا تھا کہ مسلمانوں نے کیا کیا عیسائیوں نے سینسی جات کی عیسائیوں نے کیا کیا ہم نے کہتا ہم نے سینسی جات کی جہاز بنائے میں بنائی یہ چیزیں بنائی میں نے کہا عیسائیوں نے بنائی کہتا میں نے کہا ایک بات کا جواب دو بڑی قابل غور اور بات ہے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے خصوصاً اس نے کہا وہ کیا میں نے کہا عیسائیت کی بنیاد کب پڑی چھ حضرت عیسیٰ اسلام کی ولادت کے بعد میں نے کہا رسول اللہ سب جب دنیا میں تشریف لائے تو عیسیٰ اسلام کو گزرے ہوئے کتنے سال ہو گئے تھے اس نے کہا چھ سو سال کتنے میں نے میں نے کہا رسول اللہ سب جب دنیا میں تشریف لائے تو عیسیٰ اسلام کو گزرے ہوئے کتنے سال ہو گئے تھے اسے کہا چھ سو سال کتنے میں نے کہا یہ جہاز اس دور میں کیوں نہیں بنا سیدھی بات ہے اگر تم کہتے ہو کہ عیسائیوں نے جہاز بنائے عیسائیوں نے سائنس ایجاد کی عیسائیوں نے بیل سیٹ تیار کیے تو جب رسول اللہ سے پہلے چھ سو سال تک عیسائیت دنیا میں رہی تھی اس وقت تو تم ایک پین بھی نہیں بنا سکے پین وہ کہتا ہے یہ عجیب بات ہے ہم نے سب کچھ کیا میں نے کہا اس وقت کر لیتے جب اسلام آیا اس وقت کیوں کیا آپ یقین کریں وہ بالکل حیران ہوا اس نے کہا یہ جواب مجھے کسی نے نہیں یہ گراس کو کی بات تو وہ جو میری طرف وہ کہنے لگا کہ اچھا میں آپ کی بات آج مان لوں گا اسلام قبول کر لوں گا اگر آپ مجھے بتا دیں میں نے کہا کہ سائنس نے جنم لیا ہے پانچ چیزوں سے کتنے چیزوں سے پانچ دیکھ درخت پتھر ستارے چاند سورج کتنے چیزوں سے چاند پر جا رہے ہو سورج پر جا رہے ہو فضا کی ریسرچ کر رہے ہو درختوں کو توڑ رہے ہو میں نے کہا لفظ سائنس یہ بھی انگریزی کا لفظ نہیں ہے یہ بھی عربی کا ہے یہ عربی کا لفظ ہے سائنس اصل میں لفظ ہے سائز سائز سائز کا معنی ہے کسی چیز کو توڑ پھوڑ کر کے دیکھنا کے اندر کیا ہے یہ عربی کا لفظ سائز کیس کے اندر کیا ہے کہ اسلام سے پہلے چاند سورج ستارے درخت اور پتھر ان پانچ چیزوں کو ساری دنیا خدا کہتی تھی ساری دنیا اور جس کو خدا کہا جائے اسے توڑ کر اس کی ریسرچ نہیں ہو سکتی نہیں سمجھے میری بات بھائی سائنس تو کہتے ہیں کسی چیز کو توڑنا اندر دیکھنا کہ کیا ہے اور اگر تم کسی چیز کو خدا سمجھو اس کو توڑو گے کیسے اس کے اندر کیسے دیکھو گے دنیا میں اسلام تمر نظر ہے جس نے آ کر کہا لو تخت چو یہ کمر کہ سورج چاند ستارے یہ پتھر اور یہ درخت یہ تیرے نوکر ہیں یہ خدا نہیں یہ تیرے نوکر ہیں تیرے یہ خدا اسلام نے جب ان کی خدائی کا خاتمہ کیا اس کے بعد کسی کو حوصلہ ہوا کہ ہم اس کو توڑیں اور دیکھیں کہ اندر کیا ہے اگر اسلام سے پہلے تم سائنس ایجاد کرتے تو ہم مانتے کہ سائنس کے بانی تم ہو جب اسلام کے ان کی خدائی کے خاتمے کے بعد تم توڑو گے ہم کہیں گے کہ تمہیں یہ حوصلہ بخشنے والا اسلام یہ حوصلہ بخشنے حوصلہ بخشنے والا کون ہے اسلام یہ سب کچھ نبی کی رحمت ہے کہو یہ سب کچھ ہے اگر نبی نہ ہوتے تو یہ ہوتا اور مجھے کہنے دو کہ کائنات کا سارا جمال نبی کی رحمت ہے اور میں اس سے آگے بڑھتا ہوں کہ فرام کی چوٹی پہ نبی کا اعلان کرنا نبی کی رحمت ہے اور اعلان کے بعد صدیق کا جھولی میں آنا نبی کی رحمت ہے مجھے کہنے دو کہ نبی کا کلمہ پڑھ کے ابو بکر کا صدیق بننا نبی کی رحمت ہے عمر کا فاروق بننا نبی کی رحمت ہے عثمان کا سنورین بننا نبی کی رحمت ہے علی کا صد اللہ غالب بننا نبی کی رحمت ہے حنزلہ کا الملائکہ بننا نبی کی رحمت ہے ابن عباس کا مفسر بننا نبی کی رحمت ہے ابن مسعود کا محقق بننا نبی کی رحمت ہے عرصن کا شہید ہونا نبی کی رحمت ہے معاوضہ کا مدبر ہونا نبی کی رحمت ہے صحابہ کا جنتی ہونا نبی کی رحمت ہے اور ابو حنیفہ کی فقاحت نبی کی رحمت ہے احمد بن محمد کا استقلال نبی کی رحمت ہے امام مالک کا تقوا نبی کی رحمت ہے امام شافی کا علم نبی کی رحمت ہے شہید ابن کی کا استقلال نبی کی رحمت ہے آگے بڑھو عبد القادر جیلانی کی ولایت نبی کی رحمت ہے خالد پچیس جنگے نبی کی رحمت ہے ابو دادا کی سیادت نبی کی رحمت ہے ساتھ ابن ابی وقاص کا کی عظمت نبی کی رحمت ہے اور آگے بڑھ امام غزالی کا علم نبی کی رحمت ہے ابن تیمیہ کا جہاد نبی کی رحمت ہے مجدد الفسانی کا توقع کا توقع نبی کی رحمت ہے شاہ ولی اللہ کا استقلال نبی کی رحمت ہے حاکم باز اللہ کا تقوا نبی کی رحمت ہے قاسم نوتری کی عظمت نبی کی رحمت ہے شیخ الین کا علم نبی کی رحمت ہے اور مالکا کے جزیرے میں حسین احمد کے ترانے نبی کی رحمت ہے اب تو لکھنوی کی خدمت نبی کی رحمت ہے عطا اللہ شاہ کی خطابت نبی کی رحمت ہے انور شاہ کشمیری کا محدت ہونا نبی کی رحمت ہے احمد علی لاہوری کا قطب ہونا نبی کی رحمت ہے ولیوں کی ولایت نبی کی رحمت ہے اور آگے چل کے کہتا ہوں کہ مفتی محمود کی سیاست نبی کی رحمت ہے جنگل کا استقلال نبی کی رحمت ہے اور جنگلی کی شہادت نبی کی رحمت ہے القاسمی کا کا جوہر نبی نبی کی کی کی رحمت رحمت ہے ہے مختار آج آزم سارا پیچھے نا جاتی کا نبی کی رحمت 这 تین سو گیارہ جوان میری جماعت کے شہید ہو گئے شہادتوں کے بعد خون کے قطرے گرے یہ نبی کی رحمت ہے ان کی روحوں سے حق و صداقت کی آواز آئی یہ نبی کی رحمت ہے جیل میں رہنے والے سلاخوں کے پیچھے جوانوں نے کہا جنگلی کمیشن نہیں چھوڑیں گے یہ نبی کی رحمت ہے آپ سے پیدا ہو گئی پیچھے نہیں ہٹی اور یہ نبی کی رحمت ہے بچے یقین ہو گئے پیچھے نہیں ہٹے یہ نبی کی رحمت ہے کراچی میں خون بہتا رہا کوئی بچہ بھی پیچھے نہیں ہٹا یہ نبی کی حالت ہے سیلوں میں نوجوانوں نے نظم آئے آزادی کے گیت گائے نبی کی رحمت ہے ہاتھوں میں بچہ یا کرنے نبی کی رحمت ہے گاؤں میں پھر جائیں نبی کی رحمت ہے تکلیفیں برداشت کی نبی کی رحمت ہے الٹے لٹکا کر مارا گیا نبی کی رحمت ہے سب بچے رہے نبی کی رحمت ہے بچہ بچہ اچھا، یہ موجود ہے نبی کی رحمت ہے کراچی سے کاروں کی چوٹیوں تک آشا کے کتے کا محافظ بن کر ہر بچہ چوک میں کھڑا ہے یہ سب کچھ محمد کی رحمت کی رحمت کتنے کتے بھونکے بھونکے یا نہیں بھونکے اور ایک جھنگ کا وہ ملون وہ مفول مطلق وہ مفول پورے وہ من کہتا ہے میں پہلے مرتاد تھا اور اب مسلمان ہوتا اور یہ بھی شکر ہے کہ مان لیا کہ ایک کفر ہے ایک اسلام ہے مانا کہ نہیں مانا اور کتوں کے بھونکنے سے کبھی کچھ نہیں ہوتا جنگلی کے مشن کی سچائی نے تو اتنی بلندی کو چھوا ہے کہ اس کے نیچے کئی کونوں نے رقص کیا ہے رقص ابلیس نہیں سمجھے میری بات جنگلی کے مشن کی عظمت اتنی بلند ہے کہ اس کے نیچے کئی کونوں نے رقص ابلیس کیا لیکن اس عظمت کو چھو نہ سکے رقص ابلیس پرو نے کیا میں بڑوں نے سجائیں دماغ کی انیاسی بڑوں نے کی جھوٹ بہت لوگوں نے بولے افواہوں کا دور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم پیدا ہی افواہوں کے دور میں ہوئے ہم تعصب کے دور میں پیدا ہوئے ہم جھوٹ کے دور میں پیدا ہوئے کہ جب جھوٹ کو سچ سمجھ کر پھیلایا جاتا ہے جب افواہوں کو سچی دستاویز کہہ کے پھیلایا جاتا ہے ایسے لیکن ایسے دور میں آنے کے باوجود اگر ہم قائم ہیں تو صرف اسی صدقے کہ یہ سب کچھ نبی کی رحمت ہے یہ سب کچھ نبی کی کیا کہا تھا کچھ عرصہ پہلے لوگوں نے تین مہینے چار گزرے نظر بندیاں گرفتاریاں ہو گئی ہم کئی لوگوں نے کہا موق گئے مک گئے ختم ہو گئے سپاہی صحابہ ہم مک گئی سپاہی صحابہ کی کہ اور بولو تو صحیح کہنے سی کہ نہیں مک گئی تو انہوں نے پوچھو ہے تو گھروں آئے نہیں بولے تو صحیح تو گھروں آئے نہیں سارے یہ مک گئے Thank you. اس دفعہ ملی کوشل کے اجلاس میں اس دفعہ ملی کوشل کے اجلاس میں پھول بند میں ہم پر یہ الزام لگا کہ یہ خلافت راہ کا رسالہ ہے اس میں ہمیں کافر کہا گیا اور ہمارے خلاف نعرے رکھے میں نے وہاں بھی یہ بات کہی اور آج بھی کہتا ہوں ملی کونسل کے ہو سپاہے صحابہ ایران کے انقلاب کے رد عمل کے طور پر وجود میں آئی ہے ایران اور پاکستان میں صحابہ کے خلاف لٹریچر چھپا اور اس کے جواب میں اس پیسابہ کریں اب اگر تم چاہتے کہ یہ تلخی اور یہ سختی خبر ہو تو وہ ایکشن جس کا یہ ری ایکشن ہے وہ ختم ہونا چاہیے ٹھیک ہے وہ ایکشن کیا ہے قابل اعتراض لٹریچر دو سو پتی کتابیں جو تاریخی دستاویز میں ہم نے شائع کی ہیں جن کا عکس شائع کیا ہے دو سو بتی کتابوں کا جو ایران اور پاکستان سے چھپی ہیں دو سو بتیس کتابیں اور ان کے علاوہ اور جتنا لٹریچر ہے اس کی بنیادوں کو ختم کرو گے تو یہ تنخی ختم ہوگی اگر وہ بنیادیں موجود ہوں گے تو یہ تلخی ختم کرنا میرے بس میں نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بات میں ملی کونسل کے اجلاس میں کر چکا ہوں اور تم مولانا اعظم تارک کا نام لکھ کر سٹکر چھاپو ان کو واجب القتل کرا دو ان کا نام لکھ کر ان کے قابل اعتراض فوٹو بناؤ اور ہم سے توقع رکھو کہ ہم تمہیں شکر کھلائیں ہم تمہیں گڑ کھلائیں ہم تمہیں جوارے سے کھلائیں گے ہم تمہیں جوار سے پاپوش یاد رکھو مولانا آزم تارک اہل سنت کا سرمایہ ہے آزم تارک اہل سنت کا آدم پارک کا سنت کا اور وہ جو ڈاکٹر نقوی کے کیس میں تین آدمی ہمارے تین شیر پہ تر تم نے جیل میں ڈالے ہیں حکمرانوں ان کی رہائی تمہیں کرنی پڑے گی محمود اقبال صاحب مجیب الرحمان انقلابی اور ڈاکٹر منظور شاہ اور اسی طرح مولانا عبد الغنی حاصل پور والے اور کراچی کے حافظ احمد بس ایڈوکیٹ اور منصور اور ان کے علاوہ مولانا الغفور نبی اور احمد ظہور شیخ صغیر اور ان کے تمام ساتھی یا زبیر وغیرہ ان تمام اور حاجی منیر پہلوان جھنگ والے ان تمام کو تمہیں رہا کرنا پڑے گا رہا کرنا پڑے گا یا نہیں پڑے گا اور میں آج اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا آزم تارک کو فلم سور رہا کیا جائے آج تقریباً ڈیڑھ ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے آزم تارک کے خلاف تم نے جتنی تفتیشیں کرنی تھی کر لی تم نے جو تفتیش کرنی تھی جتنی ایجنسیوں سے بات پورس کرنی تھی ان سے وہ ہو چکی اگر مولانا آزم تارک مجرم ہوتے تو تم ضرور ٹیلی پر انہیں ملاتے تم ضرور ٹیلی ویژن پر میں پیش کر کے قوم کو بتاتے کہ دیکھو یہ مجرم نکلا ڈیڑھ ماہ کے بعد ایک انسان بھی تم ثابت نہیں کر سکے ہو اس لیے مولانا آدم تارک کو فلم پر رہا کیا جائے تم نہیں رہا کرو گے تمہیں لاکھوں جناب کی روشن you. حضرت مولانا کی کیا ہے اسلام ان شاء اللہ نماز ادا کریں گے آپ صحیح بنے میرے بھائیوں یہ انٹرنیشنل آپ نواز شہید سانسداہی قبائل سو وقت میں چوتھی سالانہ کانفرنس کے طور پر باغ شاور میں مرتب ہو رہی ہے یہ انتہائی مشکلات سے یہاں تک ہو رہی ہے یہاں بار نے وزیرہ رسام دیوار کے باوجود کی اجازت نہیں دی اور پشاور کی شکایت صحابہ کے کارکنوں نے اور صاحب کے ساتھیوں نے اس کانفرنس کے پر رات میں رکھی ہے میں تقریر کے آواز میں ان کو زبردست خراج رکھنے پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے لاکھ کر کے اس تاریخ جلسے کو کامیاب بنایا میرے بھائیوں ضروری آتے ہیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ کو معلوم ہے کہ سپاہی صحابہ ایک نرمی اور چینی میں ہے اور اس کا قیام ایک نمبر انیس سو پچاسی کو پچاسی کو عمل میں آیا اور اپنے قیام کے بعد پانچ سال تک پاکستان میں کوئی اشیا کمی کا سفر نہیں ہوا اور نواز جو جواب جماعت کے آئے بروانی ہے ان پر جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے انہوں قتل کی دھمکیاں دی گئی انہیں جشد کا نشانہ بنایا گیا انہیں بار بار نظر کی دھمکی پولیس نے مارا اور انہیں مینا والی مچھ اور غیر علیمان اور لاہور کی جیل دیکھا گیا اس میں انہوں نے مسائل اور آرام کے وہ پہاڑ صحیح ہیں کہ جس کو تاریخ کی پیشانی پر آپ کی گرمی حکومت کی حیثیت بہت ہے مولانا نواز شہید نے سپاہی کے کا قیام جن حالات نے کیا وہ آج دیکھنے کی گیارہ فروری انیس سو اناسی کو کوئی کا انقلاب آیا تھا اور اس انقلاب کے بعد پاکستان ہندوستان پوری دنیا میں تیرہ زبانوں میں مورانا شہید کے اعلان کے بعد تیرہ زبانوں میں شرابہ احترام لڑنے کا ساتھ آ گیا صحابہ گرام کو کافر طور بسا کر لکھا گیا اس کے خلاف کی فروری انیس سو پچاسی کو شکایت آئی آج بار لوگ سپاہی بھاوا اور تشدد کا الزام لگاتے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ انیس سو پچاسی سے لے کر نبے تک پاکستان میں ایک شیعہ بھی مار گیا ایک جھگڑا کی اصولی کا نہیں ہوا ایک فساد کا واقعہ نہیں ہوا اگر اس جواب کا رقص رات تھا تو اس وقت کوئی آدمی کیوں نہیں مرا اس وقت کوئی جھگڑا کیوں نہیں ہوا اس وقت جنگ کیوں نہیں ہوئی اس وقت کی جو ضرورت اور امن کی اور آج بھی یہ سو ہے لیکن بائیس فروری انیس سو نبے میں جب ہمارے قائد پردھان میں گولی بار کا شہید کر دیا گیا اس پر الیکشن ہوا پاکستان کے عوام سڑکوں پر آئے گلیوں میں آئے بازاروں میں آئے چوکوں میں آئے احتجاج ہوا اس کے نتیجے میں لوگ بھائی اور بھائی گئے پھر ساؤتھ بھارت میں ایم ایل اے بنے پھر وہ شہید ہو گئے پھر مولانا کو سڑک آزاد شہید ہوئے پھر دھرم میں پانچ کو آزاد شہید ہوئے پھر پاکستان میں بڑے بڑے شہروں میں ہمارے کئی سال کو دیا کے ہیں اور مولانا بات جان چاہیے جنگ میں تو ہم رکشن ہوا اس کے بعد ہمارے پاس آئے ہیں اس سطح پر اچھی نوجوان سپاہی صحابہ کے شہید ہوئے ہیں میرے بھائی اگر سپاہی صحابہ کا مقصد قتل و وارت تھا لڑائی تھا جھگڑا تھا تو جن کتابوں کا ہمیں اختلاف تھا ان کتابوں کو تقسیم کرنے والوں کو ہم گولی کا نشان لگاتے ان کتابوں کے چھاپنے والوں کے گھر لگا دیتے ان کتابوں کو آگ لگا دیتے لیکن ہم نے تو اس کے مقابلے میں کوئی کاروائی نہیں کی بلکہ وزیر اعظم پاکستان کو خبر کے راج شریف تھے جب ہم نے بلایا تھا اس کے بعد ہم نے ان کے سامنے ہاں وہ ریٹر پیش کیا وہ کتابیں پیش کی انہوں نے کے نے کی کمیٹی بنائی اس کمیٹی نے ہم نے اپنا موقع پیش کیا اور دو جولائی انیس سو انیس سو بہتر میں اس کمیٹی نے ہمارے گھر میں فیصلہ کیا لیکن اس کے باوجود ہماری بات کو شریف ہی نہیں مانا ہم نے ایک سو دس کی کتابیں جن میں سہارا کرام کو موٹا کو نام کو دکھایا بنیاد کو دکھائی کمیٹی کو دکھائی ہماری بات نے سنی ہے اس کے بعد مولانا انداز صاحب نے اور یہ ضروری ہے میں اسے پیش کیا یہ ہماری آئینی ضرورت تھی ہم آئینی عورت کو اپنا لیکن لوگوں اس کے بعد میں ہمیں پڑھ لیے ہمارے تدوار دوری کرنے والا تھا ہمیں سب بنانے والا تھا لیکن ہم نے ہر دور میں ہر موقع پر دلائل کی ضرورت ہے یہ کیا شاہی کتابیں خمیری کی کتابیں لے کر میں صدر پاکستان غلام صاحب خان کے دروازے پر گیا وزیر اعظم کے دروازے پر گیا انہوں نے وعدے کیے ہم ان کتابوں کو ضبط کریں گے اس استعمال کو ضبط کریں گے ان باتوں پر ہم پابندی لگائیں گے لیکن آج تک کوئی قانون صحابہ کی نمود کے لیے نہیں بنایا گیا صحابہ کی عزت کے لیے نہیں بنایا گیا مجھے آپ بتائیں پشاور کے مزدور سنیو صوبہ صبح پنجاب اور سندھ کے آنے والے ہزاروں سنیو تم بتاؤ پڑھے لکھے لوگ تم بتاؤ ایک آدمی ابو بکر کو شیطان لکھے ایک آدمی فاروق آزم کو کافر لکھے مستق لکھے اس کے جواب میں میں کیا کروں اخبارات میرا ساتھ نہ دے حکومت میرا ساتھ نہ دے ٹیلی ویژن میرا ساتھ نہ دے ریڈیو میرا ساتھ نہ دے میں کس کے دروازے پہ جاؤں کہاں سیکھوں کہاں چلاؤں کس کے دروازے پہ چلاؤ بھائی کروں مولوی ہو پیر ہو اور مسائل ہو کیا ہو لیڈر ہو کا شکار ہو کر میرا رابطہ روکے بتاؤ ان ساری وقتوں کے باوجود میں چوکوں میں آ کر چوراؤں میں آ کر بازاروں میں آ کر ایک ایک دباؤ میں بنا کر کیا میں کسی بھی اکبر کی عزت کر کے عمر کی عزت کر کے کیا احتجاج نہ کروں اور احتجاج کے موقع پر اس شخص کو جس نے فاروق یادم کو شیطان لکھا کیا میں اس کے پاور نہ کہوں یاد رکھو میں نے آئینی جنگ بھی لڑی ہے سڑکوں پہ جنگ لڑی ہے بازاروں میں جنگ لڑی ہے عدالت کا راستہ بھی تیار کیا ہے آج اس سبیج پر میں اعلان کرنا چاہتا ہوں حکومت نواز شریف کی ہو حکومت صدر کی ہو حکومت مداری کی ہو شیعہ کو اس ملک میں ہر چوک میں ہر بازار میں ہر پارک میں ہر بستی میں کافر کہا جائے گا حکومت الٹی لٹک جائے تب بھی کافر کہا جائے گا خمینی قبر سے نکل کر آ جائے تب بھی کافر کہا جائے گا یہ میرے ہاتھ میں خمینی کی کتاب ہے دیکھو دیکھوڑو چڑھ لو سپاہی صحافہ کو تشدد پر جماعت کہنے والوں یہ خمینی کی لکھی کتاب ہے ایران کی چڑھ کتاب ہے اس کتاب کے ایک سو روئی روپے پہ خمینی نے لکھا کہ عمر اپنی طب پر دکھا بولو مجھے بتاؤ ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو اس کتاب میں اس پرم کی آسم کو پاتر لکھا گیا جس کو عیسائیوں نے یہ نہیں میرا یہودیوں نے یہ ملا نہیں لکھا سکھوں نے یہ میرا نہیں کا ہندوؤں نے یہ سب نہیں لکھا بلکہ ترمی میں ایک ادارے نے پارن کے آسم پر ریسرچ کرنے کی بڑھائی اور سات مرا کتابیں چودہ سو سال سے تیس سر پورے مان پر جمع کر کے اور جرمنی کے توجہ کرے جرمنی کے اس ادارے میں جس کی سروا ایک عورت ہے اس نے اپنے پہلے نام میں تھا کہ عورت میں ایک ایسی بات نہیں کہ دنیا سب سب سنی ہے آج تک تو کسی نہیں تھا کہ انہوں نے اپنے سوال کا اے تم نے ان انسانوں کی پشت سے بہار کا مارے ہیں تم نے سب سے ان غریبوں کو نام کرایا ان کو نام آزاد رہا جرمنی غریبوں نے کہا کہ انسان بنیادی طور پہ آزاد ہے اس پر کوئی پہرا نہیں ہو سکتا یہ دینے والا سوچنا یہ عیسائی ایک یہودی اوور کے بارے میں یہ استعمال ہے اور اسلام کا نام لے کر اس پر آنے والا جس کا ریڈیو کہے میں اسلام اسلام کا کا نمبر نمبر ہوں ٹی وی کہے ہوں وہ عمر کو کہے کہ وہ اصلی طاقت اور جو تھا سمجھو اور اسی کتاب اسی طرح کشتے کے ایک سو سات سفے پہ کے دورے کا بات حضرت عثمان اسم کے بارے میں خبینی نے کہا وہ عثمان میری جس کے نکاح میں پیغمبر نے دو بیٹیاں دی تھیں اور باری باری دی تھی اور نبی کی بیٹی اس کے نکاح میں آئے وہ دلی کی نہیں میں ہے اللہ کی نہیں چلاتی ہے اس کے بارے میں کہتا ہے میں اپنے آپ کو نہ نہیں مانتا جس نے عثمان جا کے بس کمار لکڑی کو میں نے کہا میری بات سنیں اصل سرکت ہو رہا ہے مجھے آپ رہے اس لٹریچر کے سب جانے کے بعد پاکستان میں یہ تقسیم ہو ہمیں اس لٹریچر کو لکھنے والے کو مسلمان کہنا چاہیے یا کافر کہنا چاہیے جو کہتے ہیں کافر کہنا چاہیے بلند آواز سے کہیں